اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اللہ اس پر غضب نازل کرے گا اور لانت بھیجے گا اور اللہ نے اس کے لیے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے